حفظ اور ابو معاویہ نے آمش سے حدیث سنائی انہوں نے ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا وہ رات کے شروع میں وطر پڑھ لے اور جسے امید ہو کہ وہ رات کے آخر میں اٹھ جائے گا وہ رات کے آخر میں وطر پڑھے کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور یہ افضل ہے ابو معاویہ نے مشہودہ کے بجائے محضورہ یعنی اس میں حاضری دی جاتی ہے کہا مفہوم ایک ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چھیاسٹھ